بھائیوں دوستوں عزیزوں ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں اور بیٹیاں دنیا میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کچھ تو غیب کی باتیں ہیں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے قرآن کریم میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ان اللہ عنده علم قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا نہ ولی نہ غوث نہ قطب نہ عبدال نہ نبی کسی کو نہیں دیا ہاں نشانیاں بتائی اللہ کے نبی علیہ السلاط وسلام نے ہمیں قیامت کی نشانیاں بتائی جبریل امین نے حضرت سے سوال فرمایا متسا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے حبیب نے فرمایا انہا بے عنہا بالم سائل جبریل تمہیں معلوم نہیں تو مجھے بھی معلوم نہیں قیامت کا علم کہ قیامت کب ہوگی ہاں روایتوں میں نشانی بتائی کہ ایک ماں اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے دودھ پلانے کے لیے قریب کر رہی ہوگی اور قیامت کا جھٹکا لگے گا اور بچہ پھینک دیا جائے گا ایک آدمی کھانے کے لیے نوالا اٹھائے گا اور قیامت کا جھٹکا ہوگا اور نوالا نیچے گرے گا ایک آدمی اپنے کاروبار اور دکان پر کپڑا کاٹ رہا ہوگا کینچی سے اور قیامت کا جھٹکا ہوگا اور کینچی گرے گی اور اس کی موت واقع ہوگی یہ ساری نشانیاں بتائی گئی روایتوں میں اور بھی نشانیاں بتائی گئی فرمایا انتلید الامت رب بتا ماں اپنے آقا کو اپنے سیٹ کو جنے گی روایت کے بہت سارے مطلب بیان کیے اس میں ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی اور اولاد اپنی ماں سے کام کرائے گی بیوی کو گود میں بٹھائے گا اور ماں کو نوکرانی بنائے گا اسی لیے ایک روایت میں قیامت کی نشانی بتائی گئی اب کا ام ہو وہ اب کا ابو ہو وہ ادنا صدیق ہو ترمیدی شریف میں ہے باپ کو دھکا دے گا ماں کو لات مارے گا اور دوستوں سے محبت کرے گا یہ قیامت کی نشانی بتائی گئی آج دنیا کا حال اور جوانوں کا نظارہ میرے بھائیوں آپ دیکھ لیں یہی حال ہے اس کے پاس اپنی ماں کے لیے وقت نہیں اس کے پاس اپنے باپ کے لیے وقت نہیں اس کو اپنے ماں باپ سے پیار کی بات کرنے کا ٹائم نہیں اور اس کو اپنے دوستوں سے بات کرنے کے لیے گھنٹے مل جاتے ہیں تو اب کا ام ہوا اب کا ابو ہوا ادنا کا ہو باپ کو دھکا دے گا ماں کو لات مارے گا اور دوستوں سے پارتیاں کرے گا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی مسجدوں میں شور ہوگا اور اپنے گھروں کے جھگڑوں کو مسجد میں لائیں گے باہر کے فتنوں کو مسجد میں جگہ دیں گے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ وقف کی ملکیت کو اپنی پراپرٹی سمجھیں گے اپنی جائیداد سمجھیں گے آج دیکھیے لوگ وقف کی پراپرٹی اور ملکیت کو اپنی جائیداد سمجھ کر بیٹھے ہیں کہیں مسجدوں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں کہیں قبرستانوں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں کہیں مردوں کے نام پر کھانا کھایا جا رہا ہے کہیں مردوں کی ناشوں پر سودا ہو رہا ہے میں نے ابھی ایک واقعہ سنا کہ کسی جگہ پی ایم کا مسئلہ آیا اور وہاں پر جب لاش دینے کا وقت آیا تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے مجھے پچیس ہزار روپے دو تو میں پی ایم کے مسئلے کو حل کر کے دوں گا لوگوں کی ناشوں پر پیسے کھائے جا رہے ہیں یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے شراب عام ہو جائے گی لوگ چلتے پھرتے شراب پئیں گے جوا عام ہوگا لوگوں کے مال کے کھانے کو جائز سمجھ لیا جائے گا بیواؤں کے مالوں پر ہاتھ مارا جائے گا یتیموں کے مالوں کو لوٹا جائے گا معذورین اور مظلومین کی زمین کو حرم کرنے کی کوششیں کی جائے گی یہ سارے مسائل اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم دنیا میں دیکھنے لگو تو سمجھو کہ اب اللہ تم پر قیامت قائم کرنے والا ہے تو نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہے کہ دنیا میں کیا کیا ہوگا اور یہ ساری چیزیں اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے جو روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یہ ساری چیزیں دنیا میں ہو رہی ہے لیکن اللہ کے نبی کو ٹائم نہیں بتایا اللہ نے کہ میں کس وقت قیامت قائم کروں گا لوگ اندھیرے میں ہوں گے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا لوگ اپنے کاروبار میں ہوں گے دنیا اور زمین جو ہے ظلم سے بھری ہوگی اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا تو قیامت کا ٹائم فکس طور پر اللہ نے کسی کو نہیں بتایا ان اللہ علم الغیر بارش کہاں برسے گی کتنی برسے گی کتنی مقدار میں برسے گی اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو علم نہیں دیا ہوامان والے بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا کا رخ چلا ہے اور بارش برسے گی لیکن ان کا ان کا دعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے انہوں نے بتایا اس علاقے میں اور بارش کسی اور جگہ برس رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے ویا علم فل ارحام تیسری چیز ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا بہت ممکن ہے تمہارے دلوں پر ایک خطک ہو تمہیں ایک سوال ہو کہ آج کا سونوگرافی مشین اور آج کا ایکس رے مشین اور آج کا الٹرا ساؤنڈ مشین یہ ماں کے پیٹ کے بچے کو بتا دیتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو کیا اللہ کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا نہیں میرے بھائیوں یہ قرآن چیلنج ہے یہ قرآن دعویٰ ہے اور قیامت تک جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ جب نطفہ پڑا ہے جب اندر میں منی کا کترا گیا ہے یہ خالی بیکار جائے گا یا لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گا نہ الٹرا ساؤنڈ بتائے گا نہ ایکس رے مشین بتائے گا نہ کوئی ٹیکنالوجی بتائے گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس لطفے سے میں کیا بنانے والا ہوں تو اللہ کا دعویٰ اپنی جگہ اصل ہے اور دوسری چیز وہ بچہ پیٹ میں بن رہا ہے بننے کے بعد اس کا رزق کتنا اس کا مقدر کتنا اس کی عمر کتنی وہ سعید بن کر آئے گا یا شکی بن کر آئے گا نیک بن کر آئے گا یا بدبخت بن کر آئے گا تیرے مشین نے صرف میل اور فیمیل کا فیصلہ کیا مذکر اور مانس کا فیصلہ کیا عورت اور مرد کا فیصلہ کیا اس کی عمر کا فیصلہ تیرا مشین نہیں بتا سکتا اس کی سعادت اور شقاوت تیرا مشین نہیں بتا سکتا اس کی زندگی کی حقیقت تیرا مشین نہیں بتا سکتا اس کی غربت اور امیری تیرا مشین نہیں بتا سکتا یہ اللہ کا دعویٰ ہے قیامت تک کی ٹیکنالوجی اللہ کے دعوے کا مقابلہ نہیں کر سکتی مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مادہ تقسیب و غدا کل کو کیا ہونے والا ہے اے میرے بندے تجھے پتا نہیں ہے تو تھا بات سے نکلا ہوا ہے تیری لاش گھر پہ آ رہی ہے تیرا ہوا بھی نہیں کہ تیری لاش گھر پہ آئے گی تیرے بیٹے کی لاش گھر پہ آئے گی کون جانتا تھا کہ بمبئی کے قریب شام کو آپس میں مل کر بھائی بہن کھانا کھا رہے ماں باپ کھانا کھا رہے معصوم بچے کھانا کھا رہے پکنک منا رہے اور سارے ایک ساتھ مل کر کے کھانا کھا رہے انہیں کیا پتا تھا کہ ہمارا آج کا جمع ہونا اور ہماری خوشیاں یہ رات میں سب کے جنازے کے اٹھنے کا ذریعہ بنے گا اور دوسرے دن بارہ جنازے ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں علم ما فل ارحام مما مادا نرسمادہ نرس وغا کل کو کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وما تدری نفسم دن اور تیری موت کس زمین میں آئے گی وہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو یہاں سے چلا کسی جگہ پر تجھے وہی دفنا دیا گیا تیری موت نہ معلوم کہاں آ گئی فلائٹ کریش ہو گیا اسی میں جل کر کے رات ہو گیا گیا تھا عمرہ اور حج کے لیے راستے میں تیری موت ہو گئی وہی تجھے اتار دیا گیا موت کا پتہ نہیں کہ کس زمین میں میں پیون بننے والا ہوں یہ پانچ چیزیں وہ ہیں اللہ کہتا ہے میرے علاوہ قیامت تک اس کو کوئی نہیں جانتا اور اسی کے ساتھ اللہ کہتا ہے تین چیزیں میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں دی ایک ہے ایمان کا مسئلہ اللہ کہتا ہے ایمان کا مسئلہ میں نے میرے ہاتھ میں رکھا نبی کے ہاتھ میں بھی ایمان دینے کا مسئلہ نہیں ہے ان تحدی من احبل اگر نبی ایمان دے سکتا تھا تو اپنے اوپر جان قربان کرنے والے اپنے چچا ابو طالب کو ضرور دے دیتا اس ابو طالب کے لیے ساری زندگی میرے نبی تڑپتے رہے تڑپنے کا حال تو یہ رہا کہ آخری وقت ہے ابو طالب آخری بیماری میں ہے مرض الوفات میں ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا ہم کل لا الہ الا اللہ امی لا الہ الا اللہ کلمہ لو اے میرے چچا تم کلمہ لو میں قیامت میں تمہارے ایمان کی گواہی دے دوں گا اس لیے کہ عالم سکرات کا ایمان قبول نہیں ہوتا لیکن چچا کے لیے نبی کہہ رہا ہے میں تمہاری گواہی دے دوں گا آپ کلمہ پڑھ لیجئے لیکن چچا کا آخری کلمہ تھا میں ملت ابھی کے اوپر مر رہا ہوں اپنے باپ کی ملت کے اوپر مر رہا ہوں ابو جہر روڑا بنا ابو لہب روڑا بنا اتبا روڑا بنا شیبہ روڑا بنا اور ایمان قبول نہیں کرنے دیا اگر نبی ایمان دے سکتا تھا تو اپنے چچا ابو طالب کو ایمان دے دیتا ان لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء آپ جسے چاہے ایمان اور ہدایت نہیں دے سکتے ایمان اور ہدایت دینا اللہ کہتا ہے ہمارے ہاتھ میں ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عجیب بات ارشاد فرمائی فرمایا اچھا ہوا اللہ نے ایمان کو اپنے ہاتھ میں رکھا ورنہ ہم جیسے کالوں کو کوئی ایمان نہ دیتا کون ہبشہ والوں کو ایمان دیتا کون کالوں کو ایمان دیتا کون ہم اجمیوں کو ایمان دیتا ہم تو وہاں سے بہت دور تھے ہم تو غریب تھے ہم تو کیسے کفر کے دلدل میں پڑے ہوئے تھے ہمیں کون ایمان دیتا فرمایا اچھا ہوا اللہ نے ایمان کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسری چیز رزق کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا دنیا والوں کے ہاتھ میں رزق نہیں دیا اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں رزق کا مسئلہ ہوتا تو میرا جھگڑا ان سے ہوا میں کہتا کل سے تمہارا رزق میں بند کرتا ہوں میرا جھگڑا ان سے ہوا میں کہتا کل سے تمہارا رزق بند کرتا ہوں میرا جھگڑا ان سے ہو گیا میں نے کہا تمہارا رزق بند ہم تو روزانہ لوگوں کا رزق بند کرتے رہتے اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے ہاتھ میں رزق نہیں دیا میرے ہاتھ میں رکھا ہے میں ان کو بھی دوں گا جو مجھے مانے گا میں ان کو بھی دوں گا جو مجھے نہیں مانے گا میں ان کو بھی دوں گا جو میرے گن گائے گا میں اس کو بھی دوں گا جو میری بغاوت کرے گا میں اسے بھی کھلاؤں گا جو فجر کی نماز پڑھے گا میں اسے بھی کھلاؤں گا جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا میرے بھائیوں رزق کا مسئلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا یہ اور بات ہے کہ برکت کے مسئلے کو اللہ نے تقسیم فرمایا انسان جب فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد فرشتہ رزق لے کر آتا ہے تو اس موقع پر اللہ فرشتہ فرشتہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے مالک اس نے تیرے فریضے کو ادا کیا ہے اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے رب کریم آپ آج کے رزق میں برکت ادا فرمائیے میری فجر کی نماز کی بنیاد پر فرشتہ میرے رزق کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے اور اگر میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی مقدر کا رزق تو مجھے بھی ملے گا لیکن جب فرشتہ رزق لے کر آئے گا اللہ کہے گا اللہ سے کہے گا اے اللہ اس نے تیرے فریضے کو ادا نہیں کیا اس کے رزق میں برکت نہیں دینا ایک انسان کے سو روپے فجر کی نماز کی برکت سے دن بھر میں سو میں نمالوم کتنا کام ہو جائے گا اس لیے کہ برکت والی روزی ہے اور ایک انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا ظاہر سی بات ہے اس کو ہزار روپے ملے ہیں آج کی روزی میں لیکن بے برکتی کی وجہ سے وہ شام تک میں قرض دار ہو جائے گا یہ اور مسئلہ ہے برکت کا باقی رزق ہر ایک کو ملتا ہے لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحت فرمائی تھی بہت ساری لکمان ان کی نصیحتیں وہ وہ کوئی نبی نہیں تھی وہ ولی تھی راج پر لکمان حکیم ولی تھے اللہ کے نیک بندے تھے ان کی بہت ساری نصیحتیں کتابوں میں نقل کی گئی ایک مرتبہ ان کے آقا کے سلسلے میں مسئلہ ہے کہ ان کے آقا نے ککری منگوائی اور ککری منگوا کر کہا کاتو اس کو انہوں نے کاتا کاٹنے کے بعد کہا اچھا تم کھاؤ پہلے پھر مجھے کھلاؤ انہوں نے دو تین ٹکڑے کھا لیے پھر کہا لاؤ مجھے بھی دو اب آقا نے کھائی سیٹ نے کھائی تو وہ بالکل کروی تھی تلخ تھی کروی تھی تو آقا غصے ہوا اور یوں کہا تو ایسی کروی چیز کھا رہا تھا اور تیری پیشانی پر بل تک نہیں آیا تو لقمان نے جواب دیا میرے آقا آج تک میں نے آپ کے ہاتھوں سے میٹھا کھایا ہے کبھی اگر کروا بھی مل گیا تو اس میں کیا شکایت ہوگی میرے بھائیوں ساری زندگی اللہ کا میٹھا کھا رہے ہیں کبھی حالات آ گئے تو شکایت کیوں ہوتی ہے تھوڑی سی بیماری آ گئی اپنے رب سے شکایت کرنے بیٹھ گئے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہم اپنے رب سے متعلق لوگوں کے سامنے تذکرے کرتے بیٹھ گئے رب کریم نے حدیث قدسی میں ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی او میرے بندے تیرا عجیب حال ہے تیرے گناہوں کے دھیر کے دھیر میرے پاس آئے میں نے تو کبھی کسی سے نہیں بتایا حتیٰ کہ تیری ماں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا تیرے باپ کو بھی پتا نہیں چلنے دیا تیری اولاد کو بھی پتا نہیں چلنے دیا کہ نے رات میں کیا گناہ کیا تھا نے چھپ چھپ کر کیا گناہ کیا تھا تیرے گناہوں کے دھیر آئے میرے پاس میں نے تجھے تو نہیں کیا اور میری تھوڑی سی مصیبت آ گئے تو تو سب کے سامنے مجھے زلیل کرتا پھر رہا ہے سب کے سامنے میری شکایتیں کرتا پھر رہا ہے تو بہرحال لقمان حکیم کی بہت ساری نصیحت خود قرآن کریم نے بھی قرآن کریم میں لقمان حکیم کی نصیحتیں اللہ نے نقل فرمائی لا تمشف الارض الارض مرحا لن ولن تبلغ الجبال طولا او میرے اکر اکر کے مچل زمین پر پاؤں کو پچھارتا ہوا مچل تو زمین کو فار نہیں سکتا تو آسمان کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا قرآن نے خدا آپ کی نصیحتوں کو نقل کیا ایک جگہ فرمایا میرے بیٹے تو اس طرح نہ بول جیسے گدا چلا چلا کر کے بولتا ہے یہ تو گدھوں کی عادت ہے جو زور زور سے بولتا ہے نرمی سے بول آہستہ سے بول سکون سے بات کر میرے بھائیوں ایک بات مجھے ذہن میں ابھی آئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غصے کے متعلق یوں فرمایا بل کازمین الفیض بل آفین علی نا بقواہ فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں علامہ اللہ قیم رحمت اللہ ایک نقطہ لکھا ہے فرمایا اللہ نے یہ نہیں کہا میرے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو مٹانے والے ہیں مٹانے کا لفظ نہیں ہے پینے والے ہیں معلوم ہوتا ہے غصہ آنا انسانی فطرت ہے کوئی اگر ایسا کام کر رہا ہے اس پر غصہ نہ آئے یہ انسانی نہیں ہے میرے سامنے کوئی قصور کرے غصہ نہ آئے یہ یہ انسانی فطرت نہیں ہے غلط کام کے کرنے پر غصے کا آنا یہ انسانی فطرت ہے غصے کو مٹانا نہیں ہے لیکن غصہ آنے پر غصے کو پی جانا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آقا نے فرمایا کسی کو پچھاڑ دینا کسی کو مار دینا یہ بہادری نہیں ہے بہادری یہ ہے بہادری یہ ہے کہ اپنے غصے کو پی جاؤ اپنے غصے پر قابو کر لو اس کو بہادری بتایا گیا تو بہرحال لکما نے حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحت فرمائی اس میں ایک نصیحت بڑی عجیب کی اس نے کہا بیٹا تو جانور سے بدتر نہ بننا بیٹا کہنے لگا ابا جی کیسے فرمایا صبح فجر کے وقت میں تو مرغا بھی اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور بولتا ہے اگر تو فجر میں نہ اٹھا تو تو مرغوں سے بھی بدتر ہو جائے گا وہ بھی صبح میں اٹھ کر کے بولتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی صبح میں اٹھ جاتا ہے اور ایک انسان ہے کہ بستر میں پڑا ہوا ہے تلو آفتاب ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں نہیں کھلتی تو بہرحال حق تعالی شانہ نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ایمان اپنے ہاتھ میں رکھا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا اخلاص کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے میں کتنی جنگ ہانکتا رہوں میں مخلص ہوں میں مخلص ہوں میں مخلص ہوں میرے مجھ سے بڑھ کر اخلاص والا کوئی نہیں اللہ کہتا ہے فیصلہ تو میں کروں گا میری نمازوں پر میں نے اپنے آپ کو مخلص سمجھا میرے علم پر میں نے اپنے آپ کو مخلص سمجھا میرے کام پر میں نے اپنے آپ کو مخلص سمجھا میری ثقافت پر میں نے اپنے آپ کو مخلص سمجھا اللہ کہتا ہے تیرا اخلاص کتنا ہے تجھے پتا نہیں ہے یہ تو دنیا میں بولتا رہے گا میں مخلص ہوں میں مخلص ہوں تیرے اخلاص کا فیصلہ تو میں کروں گا اور فیصلہ بھی اس دن کرنے والا ہے جس کے بعد عمل کا راستہ بند ہو جائے گا قیامت کے دن وہ فیصلہ کرے گا اس کے بعد تو کوئی عمل ہے ہی نہیں کہ چلو ایک نیا عمل کر کے پھر اخلاص والا کوئی عمل کر لیں اور اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اللہ کہے گا اب تو عمل کی زندگی ختم تو اخلاص کا مسئلہ بھی ختم اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے اپنے آپ کو تطول کر اللہ کی مرضی کے مطابق جتنا ہو سکے اللہ کے کام کو پورا کرنا چاہیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے اسی لیے مکاتب کا نظام مدارس کا نظام داعلوم کا نظام خانقاہوں کا نظام دعوت و تبلیغ کا نظام یہ سارے نظام اسی لیے ہیں کہ انسان انسان بن جائیں انسان انسان بن جائیں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ بمبئی تشریف لائے تھے اور ایک صاحب مکان کا انتقال ہو گیا مولانا ان کی تعزیت کے لیے گئے ان کے بیٹوں کے پاس گئے ساتھ میں پورا قافلہ تھا جو جتنے اکابر نظام الدین تھے وہ سارے کے سارے ساتھ میں تھے وہاں تعزیت کے بعد مرغوم کے بیٹے نے حضرت کو یوں کہا حضرت میرے والد صاحب کے حیاتی میں آپ یہاں کھانا کھاتے تھے آج بھی کھانا کھا کر جائیے مولانا نے کسی طرح بات کو تال دیا کہ نہیں ہمیں آگے سفر ہے آگے جانا ہے یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے کسی اور جگہ کھانا کھا لیا اور پھر سارے قافلے کے ساتھیوں سے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائیو تمہیں پتا ہے میں نے کیوں کھانے سے انکار کیا جبکہ اس کے باپ کی حیاتی میں میں ہر وقت یہی کھانا کھاتا تھا آج کیوں منع کیا اس لیے میں نے منع کیا کہ ایک بیٹا دعوت دے رہا ہے دوسرے بیٹے ابھی وہاں موجود نہیں ہیں دوسری بہنیں وہاں موجود نہیں ہیں اور یہ مال باپ کے مرنے سے میراث میں ہو چکا ہے اور ان کی میراث تقسیم نہیں ہوئی اس لیے مجھے کھانے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہاں میرے بھائیو یہ ہے دین جس کو دین کہا جاتا ہے اور پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہماری دعوت کا مزاج انسان کو انسان بنانا ہے بزرگ بنانا نہیں ہے ہماری دعوت کا مزاج انسان کو انسان بنانا ہے بزرگ بنانا نہیں ہے لمبی تصویر لے کر مسجد میں نہیں بٹھانا ہے ابابین کی اشاقت کی نمازوں میں مشغول نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو انسان بنانا ہے اسی لیے حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری چلک فرت کا خلاصہ ہماری چلت فرت بہت غور سے سنیں ہماری چلک فرت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں دین آ جائیں اور دین نام ہے حقوق اللہ کا بھی اور حقوق العباد کا بھی اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چلت فرق سے آ گئے ہیں تب تو ہم کامیاب ہیں دین آیا اور اگر حقوق اللہ آئے حقوق العباد نہیں آئے تو یاد رکھو بزرگ بنے ہیں انسان نہیں بنے ہماری دعوت کا مزاج جو ہے وہ انسان بنانا ہے خود مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ سہارنپور سے تشریف لے جا رہے تھے کسی ٹرین کا انتظار تھا جس پہ بکنگ تھا اس ٹرین کو آنے میں پندرہ بیس منٹ کی دیری تھی اور مولانا کو پیشاب کا تقاضا ہوا ساتھیوں نے کہا کہ حضرت یہ لوکل ٹرین کھڑی ہے یہ تو بعد میں جائے گی آپ اسی میں پیشاب کر لیجئے تو حضرت نے فرمایا بھائی سنو اس میں جو پانی بھرا گیا ہے اس لوکل ٹرین میں وہ اس میں ٹکٹ لینے والوں کے لیے بھرا گیا ہے میرے لیے نہیں بھرا گیا ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی بھی چوری نہ کریں ہم بجلی کی بھی چوری نہ کریں ہم ریلوے کی بھی چوری نہ کریں حکیم علمت حضرت ابدستانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس حیدرآباد سے کچھ لوگ پہنچے اس زمانے میں ایک ہی ٹرین چلتی تھی جو شاملی سے ہو کر کے دہلی گزرتی تھی کچھ احباب آئے حضرت کی خدمت پہ خانقاہ میں حضرت نے فرمایا بے وقت کیسے آئے ابھی کہاں سے آ گئے فرمایا کہ حضرت ہوا یہ کہ جس ٹرین سے ہم آ رہے تھے اس ٹرین میں ہماری آنکھ لگ گئی سو گئے تو ایک دو اسٹیشن ہم آگے نکل گئے اب وہاں پہنچنے کے بعد آنکھ کھلی تو وہاں سے واپسی میں آنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا تو ہم پیدل آئے اس لیے یہاں بے وقت ہم پہنچے ہیں حضرت نے فرمایا اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ ابھی ٹرین کا وقت تو ہے نہیں اور ابھی تم کیسے آئے پھر حضرت نے فرمایا مسافہ بھی نہیں کیا حضرت نے فرمایا مسافہ بعد میں جاؤ تھانہ بھون کے اسٹیشن پر اور تم نے ٹکٹ صرف تھانہ بھون تک کی لی تھی تو یہاں سے لے کر اگلے اسٹیشن تک کی ٹکٹ لو اور وہیں فار دو اس کے بعد میں تم سے مسافہ کروں دین اس کا نام ہے میرے بھائیوں یہ ہے دین حقوق اللہ بھی ادا ہو حقوق العباد بھی ادا ہو ہمارے مدارس ہمارے مراکز ہمارے خانقاہ یہ سب ایک ہے آپس میں ٹکراؤ کی شکلیں پیدا نہ کرو آپس میں ٹکراؤ کی شکلیں پیدا نہ کرو مرکز و دعوت و تبلیغ سے بھی اللہ کے دین کو آباد کرنا ہے مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے بھی اللہ کے دین کو آباد کرنا ہے اور خانقاہوں کے ذریعے سے بھی اللہ کے دین کو آباد کرنا ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو تیار کیا جائے گا اور مدارس کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دی جائے گی اور خانقاہوں کے ذریعے سے دلوں کو اللہ سے ملایا جائے گا سب کا منشا اللہ سے ملانا ہے آپس میں ٹکراؤ پیدا نہ کرو یہ قرآن کے صفحات ہیں جو مرکز کی شکل میں ظاہر ہوئے جو خانقاہوں کی شکل میں ظاہر ہوئے جو مدارس کی شکلوں میں ظاہر ہوئے جو مکادب کی شکلوں میں ظاہر ہوئے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے گی تو میرے بھائیوں اسی کی ایک کری یہ آپ کا مدرسہ بھی ہے عزیز علی ریاض صلی نے وہاں آ کر بہت وقت پہلے چھ سات مہینہ پہلے اس نے دعوت دی تھی نہ اس وقت وقت تھا کچھ اسوار تھے کچھ مسائل تھے کچھ کتابوں کو پوری کرانے کا مسئلہ تھا میں نے رمضان کے بعد کا ان کو تعین دیا تھا بہرحال یہ بھی اسرائیل کی طرح مسلط ہی رہا اس نے چھوڑا نہیں اس نے کہا کہ تجھے آنا ہی ہے آپ کی سانگلی بستی میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ویسے بہت سال پہلے مجھے یاد ہے میں بیس سال پہلے آپ کے مرکز پر آیا تھا اور مغرب کے بعد میری بات ہوئی تھی افطال شاہ نے پھر دوبارہ آپ کی ملاقات کرائی آپ لوگوں سے مسافہ ہوا سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ یہ جو دو بچے حافظ قرآن ہوئے اس کے حفظ پر مجھے رشک آیا رشک بئی مانا آیا کہ ان کو اتنا پختہ قرآن ہے اتنا پختہ قرآن ہے کہ ابھی ان کو یہاں چیل لے کر بٹھا دو اور آپ میں سے جو جید حافظ ہو وہ جید حافظ کرے ہو کر اس بچے کو سوال کرے کہ فلاں سورت کی فلاں آیت کو پڑھنا شروع کر وہ اسی وقت بغیر سوچے ہوئے جس آیت کو نمبر صرف آپ دے دو وہ قرآن کو وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے استاذ نے ان پر محنت کی اللہ ان کی محنت کو خوب قبول فرمائے اب تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان بچوں کے سینوں میں بھی تا قیام قیامت قرآن کریم کو محفوظ فرمائے اور ان ان کے قرآن کے ذریعے سے اللہ ان کے والدین کی ان کے اقارب کی ان کے رشتہ داروں کی ان کے ملنے والوں کی ان کے متعلقین کی بلکہ اس پوری بستی کی اللہ پورے پوری حفاظت فرمائے میرے بھائیوں قرآن جو ہے نا یہ معمولی کتاب نہیں ہے میں اکثر اپنے بچوں کو جو فارغ ہوتے ہیں عالم بنتے ہیں میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا کی مرسیڈیز کو دیکھ کر اور دنیا کی بی ایم ڈبلو کو دیکھ کر اور دنیا کے بنگلوں کو دیکھ کر تم اپنی لال نہ تبکانا اور یہ نہ سوچنا کہ میں بھی اس فیلڈ میں جاتا میں بھی کالج میں جاتا میں بھی فلاں جگہ جاتا تو میرا بھی بنگلہ ہوتا اور میرے پاس بھی مرسیڈیز ہوتی نہیں مقدر کا رزق تو تمہیں مل کر رہے گا یہ یاد رکھو اللہ و ان نفس لن تموت حتى تستقبل رزقها الله واجملوا في الطلب فان الله يحب المتوكلين اللہ کہتا ہے کوئی جان کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرتی جب تک کہ اس کا رزق پورا نہ ہو جائے ابھی دو چار دانے رزق کے باقی ہوتے ہیں انسان میں چلا گیا تو یہاں سے نلکی ڈال کر بھی پیٹ میں پہنچاتے ہیں کہ ابھی تیرا باقی رہ گیا جب تک ایک دانہ ہوگا انسان دنیا میں زندہ رہے گا اس لیے جب اللہ مقدر کا رزق دینے ہی والا ہے تو پھر ہم دنیا کے خاطر اپنے دین کو کیوں چھوڑے اگر دین چھوڑو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں اور دین کو پکڑو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں نماز چھوڑو گے اور کاروبار پر بیٹھے رہو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں اور کاروبار بند کر کے نماز پڑھ لو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ مقدر میں سعودیہ میں آپ نے نہیں دیکھا اذان ہوتے ہی دکانوں کو بند کر دیا جاتا ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ خریدار آیا ہے اور میں ابھی اس کو نکال دوں گا تو پھر نمالوم آئے گا یا نہیں لیکن مقدر کا رشتہ ہے نماز پوری ہونے کے بعد پھر وہی خریدار اسی دکان پر آتا ہے اللہ و ان نب سلن تبو ہتس ملا رشتہ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں دیکھو ایک پانی کی ٹنکی ہے اس پانی کی ٹنکی میں پانی بھرا ہوا ہے اس کے ہم پانچ نل لگائیں پانچ نل لگانے سے بھی اتنا ہی پانی آئے گا جتنا اندر میں ہے پانچ نل لگانے سے پانی زیادہ نہیں آئے گا اتنا ہی آئے گا جتنا اندر میں ہے اور ایک نل لگاؤ تو بھی اتنا ہی پانی آئے گا جتنا اندر میں ہے ظاہر سی بات ہے پانچ سورسز قائم کر لو ادھر بھی ہاتھ مارو ادھر بھی ہاتھ مارو یہاں بھی ہاتھ مارو یہاں بھی ہاتھ مارو چاروں طرف ہاتھ مارتے رہو تو بھی اتنا ہی آئے گا جتنا مقدر میں لکھا ہے اور ایک سورسز قائم کرو ایک جگہ سے انکم کا ذریعہ بناؤ اور باقی وقت اللہ کے لیے لگاؤ اس پر بھی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ مقدر کا ہے لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندو میں دیتا تو ہوں مقدر کا لیکن جب تم بہت زیادہ ہاتھ پاؤں مارتے ہو میں تمہیں دنیا کا غلام بنا دیتا ہوں اور تمہارے مقدر کے رزق کو مصیبت کے اندر ڈال دیتا ہوں ملے گا صحیح لیکن مصیبتوں سے ملے گا ملے گا لیکن حالات میں مصیبتوں میں پریشانیوں میں تمہیں ملے گا اور اگر تم نے ایک طرف اپنا دھیان رکھا اور باقی وقت اپنے اللہ کی عبادت میں گزارا تب بھی میں مقدر کا رش تو تمہیں ضرور دوں گا لیکن آسانیوں کے اندر تمہیں عطا کر دوں گا سہولتوں میں تمہیں عطا کر دوں گا تو میرے بھائیوں یہ مکاتب یہ مدارس یہ محنتیں یہ اسی لیے ہیں تاکہ دنیا میں انسان انسان بن جائیں اچھے اخلاق والا بنے اچھے اخلاق والا ہمارے مدرسوں کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اچھے اخلاق والا بنے دنیا کے اندر ہر ایک سے محبت کرنے والا بنے ہر ایک سے پیار کرنے والا بنے ہمارا یہ ملک جو گنگا جمنا سنگم تھا جہاں پر آپس میں ہم مل کر کے رہتے تھے بھائی بھائی بن کر کے ہندو مسلمان رہتے تھے کچھ لوگوں نے اپنی روٹی پکانے کے لیے دونوں بھائیوں کے درمیان تفریقہ کر دیا اسلام قطان نفرتیں نہیں سکھاتا اسلام مارنا نہیں سکھاتا اسلام معاف کرنا سکھاتا ہے اسلام درگزر کرنا سکھاتا ہے اسلام سینے سے لگانا سکھاتا ہے نہیں سنا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ ہوا مکہ کو فتح فرمایا اللہ کے نبی کابت اللہ میں داخل ہوئے دو رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کعبہ کی چوکھٹ پر دروازے پر یوں کھڑے ہو گئے ہاتھ یوں رکھا چوکھٹ پر اور کھڑے ہونے کے بعد سامنے سارے کے سارے مکہ کے بڑے ہیں سہیل بن امر ہے اور اور ابو سفیان ہے اور دوسرے جو پرے پرے تھے وہ سب نیچے موجود ہے اللہ کے نبی نے سب سے سوال کیا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا ظاہر سی بات ہے کہ شاید جواب یہ ملتا کہ اب تو تم ہمیں مارو گے ہم نے تمہیں بہت ستایا تھا ہم نے تمہیں مکے سے نکالا تھا ہم نے تم پر ظلم کیا تھا ہم تم ہمارے ساتھ اب یہی معاملہ کرو گے لیکن سہیل بن عمر اور یہ سہیل بن عمر کون ہے یہی وہ آدمی ہے جس نے حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلح نامہ لکھوایا اور اس میں لکھوایا محمد الرسول اللہ تو یہ کہنے لگا محمد رسول اللہ کو مٹا دو میں تمہیں رسول اللہ نہیں مانتا ہوں کہا کیا لکھے کہا لکھو محمد ابن عبداللہ یہ رسول اللہ کو نکالو اس نے رسول اللہ کا لفظ نکلوایا اللہ کے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ و انا محمد ابن عبد اللہ میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں اچھا محمد ابن عبداللہ لکھو اس کے بعد حضرت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا رحمان الرحیم کو ہم نہیں مانتے بسم اللہ لکھو جو اتنا مخالف کہ رسول اللہ کا لفظ کے لیے تیار نہیں وہ بھی آج سامنے کھڑا ہے اور وہ حضرت کو کیا جواب دے رہا ہے حضرت کو کہہ رہا ہے انتل کریم وہ ابن ال کریم اے اللہ کے نبی آپ بھی کریم ہو اور آپ کا باپ بھی کریم تھا ہم آپ سے کریم کی شان کی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرو گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چوکھٹ پر کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا اے لوگو اے مکہ والو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائی اپنے بھائیوں کو جو معاف کر کے جملہ کہا تھا وہی جملہ میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں لا تصریف اللہ لنا اے مکہ والو جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا وہ واقعہ نہیں پڑا عبد المنافق جو منافقوں کا سردار جس نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا جس نے نبی کے لیے مسجد زرار بنائی جس نے ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ زب اللہ کمینہ کہا اسی کا جملہ تھا لیکن جب وہ موت کے موقع پر پہنچا ہے تو اس کا بیٹا وہ پکے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی حضور کی خدمت میں آئے فرمایا میرا باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں تو جنازے کی نماز آپ آئے اور بیٹے کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا اس لیے یہ بیٹا جانتا تھا میرا باپ کیسا ہے اور بیٹے نے باپ کو کہا بھی تھا کہ ابا جی نبی کی جنازے جنازے کی نماز آپ مانگ رہے کس منہ سے تو اس موقع پر عبداللہ ابن ابئی نے ابئی کہا تھا صحیح ہے میں نے نبی کو ستایا ہے لیکن جہاں مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں وہاں نبی سے بڑھ کر رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں تو کہنا تو صحیح جب یہ مرا ہے اور بیٹا خدمت میں آیا ہے حضرت کی تو حضرت نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے مجھے اطلاع کرنا میں پڑھاؤں گا حضرت آئے جنازہ ریڈی تھا عمر نے کپڑا کھینچا یا رسول اللہ کس کی نماز پڑھا رہے جس نے عائشہ کو بدنام کیا تھا نبوت کو بدنام کیا تو اللہ کے حبیب مسکرائے فرمایا عمر پڑھا لینے دے اگر میرے پڑھانے سے اس کی بخشش ہو سکتی اس کی نماز پڑھائی صرف نماز نہیں حضرت اپنا کرتا مبارک لے کر آئے اس کے کفن میں دیا اور فرمایا میرا کرتا اس کے کفن میں ڈالو اگر میرے کرتے سے بخش ہو سکتی ہے تو یہ بھی دینے کے لیے تیار ہو اتنے پر بس نہیں کیا بخاری شریف میں اس کو قبر میں اتار دیا گیا حضرت نے فرمایا اس کو نکالو پھر اس کو نکلوایا اس کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک اپنا لعاب مبارک اللہ کے حبیب نے اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے لعاب سے بھی اس کی بخش ہو سکتی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں میرے بھائیوں جس نبی کے نام پر تم سیرت کے جنگ سے مناتے ہو جس نبی کے نام پر تم نبی الاول کے موقع پر دھام دھوم کرتے ہو اس نبی کی سیرت تو یہ تھی کہ اس نے اپنے دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا تھا اس نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا تھا میرے بھائیوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے جو ان مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے جو ان مکتبوں میں پڑھائی جاتی ہے یہ معصوم بچیاں جو آپ کے سامنے آ کر احادیث مبارکہ پیش کر رہی تھی اس کا ترجمہ کر رہی تھی اس کا حوالہ دے رہی تھی ایک بچی کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا ملا یرحم لا یرحم اس نے روایت پڑھی جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا یہ تعلیم اسی مدرسے میں دی جاتی ہے مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جب کانگریس کے زمانے میں وزیر تعلیمات بنے اور علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے اور وہاں بیان دیا تو مولانا نے اپنے بیان میں یوں فرمایا اے لوگوں اے میرے بچوں اے بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے بچوں تم بھی تعلیم حاصل کر رہے ہو اور دیوبند میں فتح پرانی چٹائیوں پر بیٹھ کر فتح پرانے کپڑوں میں کچھ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تمہاری تعلیم کے ذریعے سے دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل ہوں گے ان کی تعلیم کے ذریعے سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوں گے مکاتب کی تعلیم مدارس کی تعلیم قرآن کی تعلیم حدیث کی تعلیم اچھے اخلاق کی تعلیم یہ وہ ہے جو قبر کو بھی آباد کرے گی آخرت کو بھی آباد کرے گی جنت کو بھی آباد کرے گی میرے بچوں میرے بھائیوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ میں انکار نہیں کرتا دنیا پر آنے سے دنیا کے ساتھ ان کو حافظ بناؤ یہ تو بچے جو حافظ ہوئے اسکول کے ساتھ حافظ ہوئے معلوم ہوتا ہے دنیا کی تعلیم بھی خوب حاصل کرو اور اس کے ساتھ دین کی تعلیم بھی ان کو پڑھاؤ حافظ قرآن بناؤ ایک بچہ جب حافظ ہوگا جب نیک ہوگا جب اچھے اخلاق والا ہوگا اور پھر وہ دنیا کی فیلڈ میں رہے گا اچھا ڈاکٹر بنے گا تو اس کی دفتری کے اندر کسی کو کاٹنے کے بجائے اپنے اللہ کا خوف کھائے گا جب یہ حافظ قرآن ہو کر کے لائر بنے گا وکیل بنے گا تو یہ کسی کو لوٹنے کے بجائے اس کا تعاون کرنے والا اور مددگار ثابت ہوگا بہرحال چین کی تعلیم کے ساتھ جب دنیا کی تعلیم لوگے تو کامیابیاں ملے گی اور اگر دنیا ہی کی تعلیم لیتے رہے تو میرے پاس ایسے بھی واقعات ہیں امریکہ سے ایک بڑی اور بڑی عمر کی عورت کا فون آیا کہ بل صاحب میرے لیے دعا فرمائے میرا بچہ میں نے اس کو دفتر بنایا امریکہ کی بہت بڑی ہاسپٹل کے اندر ہے اس نے گوڑی سے نکاح کیا اب وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اکلوتا نوائی کا لڑکا ہے اور اس کی بیوی مجھے گھر میں رکھنا نہیں چاہتی تو اس کی بیوی نے اس کو پتی پر آئی کہ یہ ظاہر کرو کہ میری ماں پاگل ہو چکی ہے اب میرا بیٹا اس نے اپوائنٹمنٹ لے لیا ہے مینٹل ہاسپٹل کا مجھے اگلے ہفتے میں مینٹل ہاسپٹل میں داخل کیا جائے گا بول صاحب میں پاگل نہیں ہوں لیکن یہ بہانہ بنا کر مجھے گھر سے نکالنے کی سازش کی گئی ہے اور اس کے بعد کہا اس عورت نے کہ بول صاحب مجھے فکر سب سے بڑی یہ ہے کہ میری نمازیں چلی جائے گی بلوک کے پاس سے آج تک میری تحجد نہیں گئی ہے اب میری تحجد چلی جائے گی اور پھر رو کر کے اس نے مجھ کو خود فون پر کہا کیا کہا افسوس میں نے اپنے بچے کو دنیا پڑھائی تھی دین نے پڑھایا زامبیا کا واقعہ ہے کہ باپ بستر موت پر ہے اور بیٹا کسی اور کنٹری میں ڈاکٹر کا سردار ہے صدر ہے اطلاع کی گئی کہ تیرا باپ قوما میں چلا گیا دو تین دن آخری ہے تو آ جا کوئی ہے نہیں تو ایک نوائے کا لڑکا ہے ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے تو بیٹے نے جواب دیا میرا جاب جو ایسا ہے کہ مجھے چھٹی نہیں مل سکتی اس لیے میں نہیں آ سکتا پھر فون گیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو آ جا تیری وجہ سے جنازہ تو بیٹے نے جواب دیا میرے جاب سے مجھے چھٹی نہیں مل سکتی بس تم ہی لوگ دفن کر دو کبھی زندگی رہی تو قبر پہ آؤں گا وجہ کیا ہے دین کی تعلیم میں اس لیے میرے بھائیوں ان مکاتب کو محبت کی نظر سے دیکھو ان مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھو ان دین کے کام کرنے والے علماء کو محبت کی نظر سے دیکھو اور عظمت کی نگاہ سے دیکھو جو کام ماں باپ کو کرنا چاہیے یہ یہ, یہ لوگ کر رہے ہیں یہ علماء کر رہے ہیں تربیت تو ماں باپ کو کرنی چاہیے تھی دعائیں تو ماں باپ کو سکھانی چاہیے تھی ماں باپ کے پاس تو وقت ہے نہیں ماں باپ کے پاس تو اتنی بھی فرصت نہیں کہ بچہ رات میں سونے کا وقت ہوا تو ابا یوں کہے بہتر دعا پڑھ کے سو کھانے بیٹھے تو اتنا ابا تو اتنا بھی نہیں کہتا ہے کہ بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو جو کام ماں باپ کو کرنا چاہیے تھا وہ کام یہ علماء کرام کر رہے ہیں اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا فریضہ یہ علماء ادا کر رہے ہیں اس لیے ان کا اکرام کرنا چاہیے ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور اکرام اور تعظیم کے ساتھ ان کو اچھی سے اچھی سیلری دینا چاہیے اچھی سے اچھی تنخواہ دینا چاہیے معمولی معمولی تنخواہوں پر علماء کو استعمال نہ کرو اچھی تنخواہ دو خود تم اپنی زندگی کو سوچو کہ تمہارا اپنا مکان دس پندرہ ہزار کے بغیر نہیں چل سکتا ایک عالم کا مکان تین ہزار میں کیسے چل سکتا ہے میرا اپنا لطیفہ ہے میں تمہیں سناؤں کسی صاحب نے مجھ سے کہا مل صاحب مل صاحب لوگوں کی تنخواہ میں تو بہت برکت ہوتی ہے یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے تو میں نے ان سے کہا اس وقت میری تنخواہ جو تھی پانچ ہزار میں نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں آپ کیا کرتے ہیں کا ٹیچر میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو کہا پینتیس ہزار میں نے کہا برکت والی پانچ ہزار آپ لے جائیں بے برکت کی پینتیس ہزار مجھے دے جائیں یہ برکت والے آپ لے جائیں آپ کا گھر پانچ میں چلے گا برکت والا اور وہ بے برکتی کی جو پینتیس ہزار ہے وہ مجھے دے جائیں خاموش ہو گئے بھائی اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو میں نے ابھی کینیڈا میں اٹھائیس انتیس رمضان کو ایک لطیفہ سنایا تھا میں نے کہا کہ عجیب و غریب بات ہے کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے بہت رو رہے تھے بہت رو رہے تھے کہ اللہ رمضان ختم ہو گیا کچھ نہ ہوا رمضان ختم ہو گیا کچھ نہ ہوا الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع سب لوگ رو رہے تھے رو رہے تھے کتنے میں جبریل نے مسجد کا دروازہ کھولا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبریل نے آ کر اعلان کیا بھائی رو مت رو مت اللہ نے تمہاری آہو فضا کو سن لیا آہو جاری کو سن لیا اللہ کو تم پر بہت ترس آ گیا بہت رحم آ گیا اب رمضان کے دو مہینے اور بڑھا دیے تمہارے لیے تو سب کیا کہنے لگے نہیں بھائی نہیں نہیں بس ایک رمضان کافی ہے یہ دو مہینوں کی ضرورت نہیں ہے یہ تو زبان پہ مکھن لگاتا ہے اس لیے زبان ذرا پھسل گئی تھی اب نہیں بولیں گے ایسا یہ ہمارا ظاہر ہے اور باطن ہے ہم بولتے کچھ ہیں اور اندر کا مسئلہ کچھ ہوتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا تمہارے اخلاص کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا میں اور آپ میری زندگی پر اس اخلاص کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے اخلاص کا فیصلہ تو اللہ ہی کرنے والا ہے اس لیے بہرحال میرے بھائیوں ان مکاتب کی ان مدارس کی قدر کی جائے اور قدر یہی ہے اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے ان کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جائے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا جائے ان کو دیندار بنایا جائے اور اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی سے اچھی سیلری دی جائے آپ اپنے بچوں کو جب دنیاوی فیلڈ میں داخل کرتے ہیں تو ہائی لیول کی اسکول تلاش کرتے ہیں جو ہائی لیول کی ہو میں کئی اسکولوں سے جڑا ہوا ہوں میرا تعلق کئی اسکولوں سے ابھی ایک مدرسہ ہم نے شروع کیا وچ اسکول مدرسہ بھی اسکول بھی ہم نے اس میں یہ نظام بنایا کہ ایک بچہ جب عالم بن کر کے نکلے گا تو ٹویلو پاس ہو کر بھی نکلے گا تاکہ اس کے بعد اس کو جو کرنا ہو پھر وہ آگے کرے لیکن دیندار بن کر کے نکلے گا اور ہم نے الحمدللہ اس میں جو سیلری طے کی ہم نے کہا عالم کو بگننگ تنخواہ ابتدائی سیلری جو ہے وہ گیارہ ہزار روپئے اور ٹیچر کے لیے ابتدائی تنخواہ پندرہ ہزار روپئے ہم نے کہا یہ ابتدائی تنخواہ ہے اور ہم ہر سال اس کے اندر بڑھاتے رہیں گے تو علماء کی قدر کریں علماء کی تعظیم کریں علماء کی تعظیم سے تقریم سے ہمارے گھروں میں برکتیں ہوگی جب آپ دنیاوی تعلیم کے لیے کتنی ہائی لیول کی اسکولیں تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر دو ہزار ڈھائی ہزار تین ہزار مہینے کی فیس دیتے ہیں کیا میرا اللہ اتنا سستا ہو گیا میرا نبی اتنا سستا ہو گیا کہ اس کے لیے ہمیں قرآن کے پیسے دینے کا بھی وقت نہیں ہوا کرتا ایک کتاب خریدنے کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوا کرتے جس کے پیچھے خرچ کیا جاتا ہے اس کی عظمتیں آتی ہیں اس کی برکتیں آتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ مدارس کی مکاتب کی قدر کریں اہل اللہ کی قدر کریں علماء کی تعظیم کریں اور جو بڑے ہیں وہ دعوت و تبلیغ میں نکلے اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنا وقت کھپائیں اور اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں اور انسان بن کر کے زندگی گزارے انسان بن کر کے حیوان بن کر نہیں عبد القادر جیلانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جنگل کے جانوروں کو یوں کہا جائے کہ لوگوں تم دنیا میں جس کا بھیس اختیار کرنا چاہو جس کا چہرہ استعمال کرنا چاہو تمہیں اجازت ہے ہم تمہیں ویسا بنا دیں گے تو جنگل کے جانور یوں کہیں گے اے اللہ جس جانور کی شکل ہمیں بنانا ہو تو ہماری شکل کو بدل دے لیکن انسان کی شکل ہمیں نہ بنانا اس لیے کہ اس سے بدتر ظالم کوئی ہمیں نظر نہیں آتا بعض لوگ تو بھینس اور بیل بنے ہوئے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ بعض انسان بھینس اور بیل بنے ہوئے ہیں بھینس اور بیل کا حال یہ ہے اس کے سامنے چارہ پڑا ہوا ہے وہ کھا رہی ہے پڑوس میں ایک بھینس بندھی ہوئی ہے بھوکی مر رہی ہے منہ ادھر لا رہی ہے لیکن یہ بھینس اس کو منہ تک لانے نہیں دیتی بلکہ اس کو منہ مار کر دور کر دیا کرتی ہے کچھ ہمارے بھائی بھی ایسے ہی ہے جو اپنے ہی پیٹ پالنے کی فکر میں ہے اس کو دوسروں کی بالکل فکر نہیں ہوا کرتی اس کا پڑوسی بھوکا اس کا رشتے دار بھوکا اس کا اثرات بھوکا لیکن اس کے دل میں اس کے دل میں ذرہ برابر رحم کا مانتا ہی نہیں اور کچھ لوگ اس سے بھی بڑھ کر شیر بنے ہوئے شیر لائن واگ بنے ہوئے شیر کا کام کیا ہے شیر کا کام یہ ہے کہ وہ جب بھوکا ہوتا ہے تو حملے کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے جس بکری پر حملہ کیا وہ کسی غریب کی ہوگی کسی یتیم کی ہوگی کسی بیوہ کی ہوگی کسی معذور کی ہوگی کچھ انسان بھی ایسے ہیں کہ یہ لوگوں کے مالوں پر حملہ کرتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ یتیم کا مال ہے یہ غریب کا مال ہے یہ بیوہ کا مال ہے یہ مظلوم کا مال ہے ہم شیر بنے ہوئے ہیں بلکہ شیر سے بڑھ کر ہم سانپ بنے ہوئے ہیں سانپ کا حال یہ ہے کہ جو دوسروں کو کاٹتا ہے تو اس کے پیٹ میں کچھ نہیں جاتا وہ خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے ہماری تھنکنگ بھی یہ ہے ہماری سوچ بھی یہ ہے کہ میرا پیٹ بھرے یا نہ بھرے لیکن میں دوسروں کا نقصان ضرور کروں گا میرا نفع ہو یا نہ ہو میں دوسروں کا نقصان ضرور کروں گا ہم صاف بنے ہوئے ہیں صاف میرے بھائیوں اسی لیے شیخ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیٹ میں سانپ جا رہا ہے یا میرے پیٹ سے سانپ نکل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے اس کی تعبیر کہ اللہ اس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تیرا دل حسد سے بھرا ہوا ہے حسد یہی ہے کہ مجھے کچھ ملے یا نہ ملے دوسروں کا نقصان کر دوں یہ بہت بری صفت ہے حق تعالی شان ہو اس بری صفت سے ہماری حفاظت فرمائیں ہمیں چاہیے کہ میرے بھائیوں ہم دین کا مزاج رکھنے والے بنے نیک مزاج رکھنے والے بنے میں مبارکبادی دیتا ہوں والے ریاض کو ان سے ملنے والوں کو متعلقین کو اور اور جتنے لوگوں نے اس میں ان کا تعاون کیا ہوگا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ہماری اس بستی کی پورے پوری اللہ حفاظت فرمائے حالات سے آسمانی حالات سے بھی زمینی حالات سے بھی سب کی حفاظت فرمائے سب کے مکانوں کی آبر و عزت کی اللہ حفاظت فرمائے میں نے جو سورت پڑھی الحمد شریف کی اس کی تشریح تو اپنی جگہ ہی رہ گئی مجھے اس پر کچھ باتیں کرنا تھا لیکن وہ ایک طرف ان شاء اللہ تعالیٰ پھر زندگی رہی کبھی حاضری ہوئی تو ان شاء اللہ اسی صورت کی قدر وضاحت کر دوں گا اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی you. مسافر کے لیے بہت بڑا مجمع ہے اگر مسافہ کرنے جاؤں گا تو شام ہو جائے گی میں سلام کر دوں گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالی آپ لوگ جو ہیں جواب دے دیں نبی علیہ السلام سے سلام تو یقین مسافہ بھی لیکن مجھے چونکہ آگے سفر ہے اور مجھے یہاں سے پونا پہنچنا ہے تو پونا سے پونے آٹھ بجے ٹرین ہے اگر یہیں رک گیا تو پھر تاخیر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائر خیر دے وہ اللہ علیہ نبی درو شریف پر لیں الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطفین وسلاۃ وسلم علیٰ سید المبیا ولسلیم ولا علیہ وصحب اجمعین اللہ وسلم وسلم دائم ابدا اللہ حبیب خیر الخلق کلیم اللہ من نسلک العف والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ توفنا مسلم و مالک غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخضومی اللہ گناہوں کو معاف فرما قصوروں سے درگزر فرما اللہ تمام طرح کے چھوٹے بڑے سغائر قبائل کو معاف فرما اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں اپنے جرموں کا گناہوں کا اعتراف ہے میرے مالک کوئی نہ جانتا ہو نہ جانتا ہو تو تو ہماری زندگی کو جانتا ہی ہے تو ہمارے گناہوں سے بھی واقف ہے تو ہماری راتوں سے بھی واقف ہے تو ہمارے دنوں سے بھی واقف ہے تو ہماری جلوت سے بھی واقف ہے تو ہماری خلوت سے بھی واقف ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اللہ سرور فتن بلاؤں سے حفاظت فرما حافظ ہونے والے بچوں کو قبول فرما تا قیام قیامت ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما اس کی برکت سے ان کے والدین اقارب رشتے دار ان کے اساتذہ اور پورے مجمع کی مغفرت فرما دے الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما اللہ ان میں تیرے اور تیرے حبیب کی محبت کو بھرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما الہ العالمین دنیا کے تذکرے کر کر کے اے اللہ ہم تیرے دین سے دور ہو گئے اور غیبتوں کی وجہ سے ہم تیرے دین سے دور ہو گئے اے اللہ تو نے کعبہ کو اپنا عرش بنایا ہے ہمارے دلوں کو بھی اپنا عرش بنا دے ہمارے دلوں کو بھی اپنا عرش بنا دے ہمارے دلوں کو بھی اپنا عرش بنا دے اے اللہ اس پر تیری تجلی کا نزول فرما دے اس پر تیری تجلی کا نزول فرما دے اے اللہ دنیا کی محبت کو نکال کر تیری محبت سے شرسان فرما دے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے عظمتوں سے اللہ ہمارے دلوں کو معمول فرما دے اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما سب کے کاروبار میں رحمتیں عطا فرما عافیت کی روزی عطا فرما پریشان کن حالات سے حفاظت فرما اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما نکاح والوں میں محبتیں عطا فرما اولاد صالح عطا فرما گھروں کے جھگڑوں کو دور فرما اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح متی اور فرما بردار بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا دائمہ عطا فرما جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما کینسر سے حفاظت فرما برین ہیمریج سے حفاظت فرما فالج سے حفاظت فرما محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما اللہ ہر جگہ رحمت کی بارش عطا فرما ہر جگہ رحمت کی بارش عطا فرما ہر جگہ رحمت کی بارش عطا فرما اللہ جہاں بارش ہو رہی ہے اسے رحمت والی بنا دے اور جہاں نہیں ہو رہی ہے اللہ اپنا فضل فرما کرم فرما اور وہاں پر رحمت کی بارش عطا فرما اللہ جو کچھ کہا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجمع میں جو مخلص ہو جس کی آمین تجھے پیاری ہو ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے آمین یا العالمین و صلی اللہ علیہ نبی الکریم السلام علیکم